سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر ضرب لگائی اور وہاں سے سفید رنگ کی اولاد نکالی وہ چھوٹی چونٹیوں کی جسامت کی تھی پھر بائیں کندھے پر ضرب لگائی اور کوئلوں کی طرح سیاہ اولاد نکالی پھر دائیں طرف والی اولاد کے بارے میں کہا یہ جنت میں جائیں گے اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اور بائیں کندھے سے نکلنے والی اولاد کے بارے میں کہا یہ جہنم میں جائیں گے اور میں بے پرواہ ہوں حدیث نمبر ایک سو تراسی مسند احمد